موسیٰ بن عبداللہ بن یزید بن عبد کے خاتون سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارا مسجد میں جانے کا راستہ گندہ ہے جب بارش ہو جائے تو ہم کیا کریں آپ نے فرمایا کیا اس نجس جگہ کے بعد پاک جگہ نہیں آتی میں نے کہا کہ ہاں آتی ہے آپ نے فرمایا تو یہ اس کے بدلے ہے سننے داود حدیث نمبر تین سو چوراسی